مغدوب الگ یہ بات وہاں چل کے میں عرض کروں گا کہ نعمتوں کے چھننے کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے کسی قوم کی اب سوال یہ ہے کہ یہ نعمتیں ملتی کس طرح سے ہیں یعنی خدا نے ان کو پیدا تو کر دیا ہے مخلوق کے فائدے کے لیے قرائے عرض کے دسترخوان کے اوپر ان کو بچھا دیا ہے لیکن ملتی کس طرح سے کن کو ملتی ہیں ایسے بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہیں یوں ہی مفت میں بلا محنت کے مل جاتی ہیں بلا مشقت کے مل جاتی ہیں بغیر کچھ کام کیے ہوئے مل جاتی ہیں نہیں ایسے نہیں ملتی سورہ الزمر میں یوں تو الجنہ کے اعتبار سے بات کہی گئی ہے لیکن میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ جنت اخروی زندگی کی جنت اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن جنت صرف اخروی زندگی ہی میں نہیں ملتی جن نعمتوں کا ذکر خدا نے جنت کے حوالے سے کیا ہے اس دنیا کے اندر ان نعمتوں کا مجسر آ جانا اور ان میں پھر قوانین خدا بندی کا نظام قائم ہو جانا اس کے تابع جو زندگی ہے قرآن اس کو بھی جنت کی زندگی قرار دیتا ہے کہا ہے کہ جنت کی زندگی کے اندر جو نعمتیں میسر ہوں گی انہیں دیکھنے کے بعد انہیں ملنے کے بعد ان سے متمدے ہونے کے بعد وہ قوم یہ کہے گی ان نعمتوں سے متمتع ہونے کے بعد وہ کہیں گے وقال الحمد للہ صدق نل وہ کہیں گے کہ مستحق حمدیت خدا کی ذات ہے کہ جس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا جو کچھ وہ کہتا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا وہ سب کچھ ہمیں ملا رسن الردا نہ بو منل جنت ہے سو نشا اس سے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ارض الجنت جنت اور اس دنیا کی عرض بھی ہے کہا کہ ہمیں وہ خطہ زمین عطا کر دیا وہ مملکت عطا کر دی کہ جہاں ہمیں کلی اختیار حاصل ہے جہاں ہمیں پوری کامل آزادی حاصل ہے یہ کچھ ہمیں عطا کر دیا اور آگے ہے فنیما اجر العاملین کہا کہ کام کرنے والوں کا بدلہ کتنا انعام والا ہے کتنی بڑی نعمت والا ہے کتنا بڑا اچھا ہے نعمت اللہ یہ اجر العاملین کہا ہے کام کرنے والوں کے کام کا اجر ہے تو یہ کام کے اجر کے طور پر یہ ساری نعمتیں حاصل ہوتی اور کام بھی پھر ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی اطمینان سے آرام سے ایک فیکٹری کے اندر بیٹھے ہوئے دکان کے اندر بیٹھے ہوئے دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے یہ اس طرح سے ان کاموں سے مل جائے یہ کام بھی ضروری ہیں کوئی شبہ نہیں لیکن اس اصول جنت کے راستے میں تو بڑی بڑی دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں بڑے خطرات کے میدان آتے ہیں ایسے خطرات کے میدان ان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ اللہ زینہ کالا الناس یہ تین بٹا ایک سو بہتر آئے قال الناس ان الناس کا جمعوا الحکم یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہارے مخالفین نے تم پر چڑھائی کرنے کے لیے تمہارے مقابلے کے لیے کتنا بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے تمہیں کچھ علم بھی ہے اس کا ہوں تو اس سے خوف کھاؤ اس سے کوئی ڈرو اتنا بڑا جی- جرار لشکر تمہارے مقابلے کے لیے انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی کیا ہوئی یہ خبر سن کے ان کی یہ خبر سن کے فضاد ہوں اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو فضاد ہوں بجائے اس کے کہ اس سے وہ خوف کھاتے مزدل ہو جاتے ہمت ہار دیتے ان کا ایمان اور بڑھ گیا وہ کالو حسب اللہ ون عمل وکیل <laughs> انہیں اپنے اگر لا لشکر پر ساز و یارغ پر اتنا بڑا فخر اور بھروسہ ہے ہمیں بھی کسی پر بھروسہ ہے ہمیں قوانین خداوندی کی محکمیت پر ایمان ہے اور ہمیں اس پر ایمان ہے کہ حق و صداقت کی علمبردار قوم جو ہے اگر ساز و جرات کی کچھ کمی بھی ہو افراد کی بھی کچھ قلت بھی ہو تو اس کے قوانین اور ضابطے کا اتباع اس کمی کو پورا کر دیا کرتا ہے ہمیں اس لیے اس کے قوانین پہ پورا پورا بھروسہ ہے وہ نعم الوکیل اور کتنا اچھا ہے یہ بھروسے کا سامان جو ہمارے پاس موجود ہے اور یہ کہہ کے وہ آگے بڑھے اور اس کے بعد کہا فن قلب بے نعمت من اللہ و فضل لم یم سس ہوم سون اور وہ اللہ کی نعمتوں کی جھولیاں بھر بھر کر میدان جنگ سے واپس لوٹے ہیں انہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہوا انہیں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑی اس لیے کہ وہ تبا رضوان اللہ ہے انہوں نے اتباع کیا انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو خدا کا پسند کیا ہوا راستہ تھا اور اس طرح سے وہ لفظ یہی تھا فن قلب بے من اللہ اللہ کی نعمتوں سے جھولیاں بھر بھر کے آئے واللہ ذو فضل نویم اور بہت ساز و سامان ہے اس کے پاس تو اس کے ذخیرے میں کوئی کمی نہیں آ جاتی اتنا کیا اتنے سے زیادہ بھی اگر کوئی لے جائے یا ہم ان کو دے دیں تو ان میں کمی کمی نہیں آتی ہماری نعمتیں تو جیسے کہا ہے لا انتہا واقع ہوئے ہیں تو عزیزہ نمان آپ نے دیکھا کہ یہ نعمتیں ملتی کس طرح سے ہیں اس مقام پر عزیزان مان دنیا کے سیکولر نظام اور نظام خداوندی میں ایک بنیادی فرق سامنے آتا ہے سیکولر نظام کے معنی یہ ہیں کہ انسان انسانوں کی جماعت پارٹی گروہ قوم اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ایک نظام قائم کرتا ہے نعمتیں حاصل کرنے میں بھی وہ اقدار و قوانین خداوندی کی پرواہ نہیں کرتا سلب اور نہب سے ظلم اور ستم سے کمزوروں کی غریبوں کی ہر متا کو چھین کے لے جاتا ہے دانا ای می کارت آ حاصل برا تھا زمین میں بوتا یہ ہے فصل وہ کاٹ کے لے جاتا ہے امت بر امت دیگر چرت ہر قوم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھیت سے نہ چلے دوسرے کے کھیت سے چلے اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دانا ای می کارد ہاں حاصل برا تھا یہ تو ہے نعمتیں حاصل کرنے کا ان کا انتظام اور اس کے بعد پھر جس طرح سے جی چاہے اپنے مفاد کی خاطر ان کو صرف میں لائیں ان کو استعمال کریں نہ یہ کوئی پوچھنے والا کہ تم نے اسے حاصل کیسے کیا نہ کوئی یہ پوچھنے والا کہ تم نے اس کو استعمال کس طرح سے کیا اسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبل ٹو نن یہ جسے سورینٹی آپ کہتے ہیں نا سورن اسٹیٹس آپ کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ سورن اسٹیٹ وہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبل ٹو نن وہ اپنا حساب نہیں کسی کو دیتی کوئی ایسا نہیں اس سے اوپر ہوتا جو اس سے حساب مانگ لے یہ پوچھ لے کہ تم نے کیسے لیا کہاں سے لیا کہاں صرف کیا یہ آخری اتارٹی جو ہے سورنٹی کی وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اس میں نہیں ہوتی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور نظام خداوندی جو ہے اس میں یہ سب کچھ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ملتی ہیں لیکن آخر العمر جا کے یہ سیکولر اسٹیٹ نہیں بنتی کہا یہ ہے سورہ یا تقاصر میں ہے کہتا ہے یہ غلط نظام کا انجام لترمن الجہیم سم لترمن عین القین وہ جہیم کو اس تباہی کو انسان کی صلاحیتوں کو جھلسا دینے والی نار کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی ہمارا غلط نظام غلط عمل جو غلط مسلک جو تھا وہ کس قسم کی تباہی لے کے آیا ہے مجرموں کے کٹہرے میں وہ کھڑے ہوں زنجیریں پہنائی ہوئی ہوں گی ان قوموں کو بعض پرس کے لیے عدالت خداوندی میں حاضر کیا جائے گا ان کو انداز دیکھیے بات سمجھانے کا عزیزہ نمن اور وہاں زنجیروں میں جکڑنے کے بعد پوچھا کیا جائے گا سما لتس النا یوم نعیم ان سے پوچھا یہ جائے گا کہ یہ نعمتیں جو تھیں تم نے حاصل کس طرح سے کی اور پھر ان کو استعمال کس طرح سے کیا پوچھا جائے گا تو وہ جو تم اپنے متعلق سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ٹھیک ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر تو تم نے ایسا انتظام کر لیا تھا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں نہ ہو لیکن تمہیں معلوم ہے وہ خدا کا ایک قانون مقافات عمل بھی ہے جو تمہارے ان تمام نظام انتظامات سے بلند اور بالا ہے اور وہ مقافات عمل ہے خدا کا جس کی روح سے تباہی جسے ہم کہتے ہیں آتی ہے اور تباہی کے متعلق کہا کہ وہ پوچھے گا ان سے کہ یہ نعمتیں کیسے حاصل کی کہاں خرچ کیا یہی ایک فکرہ تھا عزیزہ نعمان جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا دیا ان سے پوچھا گیا کہ استخلاف فی الارض یا خدا کی حکومت <clears throat> کسے کہتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ کہ جس میں یہ پوچھا جائے کہ کہاں سے کیسے لیا تھا اور کہاں صرف کیا تھا کس قدر جامع اور حسین ہے یہ دو لفظوں کے اندر ساری بات پتا ہے یہ نظام حکومت خداوندی کے ارباب اقتدار جسے ہم کہیں گے ذمہ دار جنہیں ہم کہیں گے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک ایک پائے کے متعلق وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے ہم سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا ان کی کیفیت غالب غالب کے الفاظ میں کہ ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب خون جگر ودیت مجران یار تھا تو نعمتوں کا مل جانا ٹھیک ہے خدا کا فضل عظیم ہے یہی وہی راستہ ہے جس کی دعا کی گئی تھی تمنا کی گئی تھی لیکن نعمتوں کے ملنے کے بعد اگلا قدم جو ہے وہ بڑا سخت قدم ہے ایک ایک کے متعلق سے پوچھا جائے گا کہ انہیں خدا کے قوانین اور اقدار کے مطابق صرف کیا تھا یا نہیں تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ منا مالیا وہ قوم ہوگی کہ جنہیں یہ تمام نمائیں خداوندی حاصل ہوں اور وہ انہیں اقدار خداوندی کے مطابق صرف کرے یہ جو تاکہ تم سے پوچھا جائے والی بات ہے سورہ المبیا کی دو تین آیتیں سامنے آ گئی میرے جی نہیں چاہتا کہ اس قدر جامع اس قدر بلیغ آیات ذہن میں آئیں تو میں انہیں زبان پر لائے بغیر آگے گزر جاؤں اور آپ احباب کو اس میں شریک نہ کروں اکیس بٹا گیارہ و کم قسم نامن کریتن کانت ظالمتم و انشانہ بادہ کامن آخرین کتنی ہی بستیاں تھیں کہ جن کو برباد کر دیا گیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے آ کر لے لی کیوں کیا کانت ظالم وہ ظالم تھی ظلم اور استبداد کی بنا پر وہ تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی وہ تباہ و برباد ہونے والوں کی کیفیت کیا تھی فلما احسو خلمسنا ہوں منہا یقون بڑی عجیب بات قرآن کہا گیا کہا یہ تباہی یکا یک اوور نائٹ نہیں آ جایا کرتی یہ تو قوموں کے غلط نظام کے تباہ کن نتائج اثرات آہستہ آہستہ مرتب ہوتے رہتے ہیں اور وہ بڑے غیر محسوس طور پر مرتب ہوتے رہتے ہیں منحاس اللہ یشعرون ان کا بظاہر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تباہیاں مرتب ہو رہی ہیں وہ قوم خوش ہو رہی ہوتی ہے مگن ہو رہی ہوتی ہے فخر کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے سر کہا کہ جب ان کی اس غلط روش کے غیر محسوس نتائج آہستہ آہستہ اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں ان کا ایک افیکٹ جو تھا وہ محسوس شکل میں سامنے ان کے آیا ازا ہوں مندھا یار کزون تو وہاں سے بھاگ اٹھے کہ بچ جائیں اس تباہی سے سنی عزیزا نے من کیا نقشہ کھینچا قرآن نے کہا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے ہمارا قانون مقافات عمل آوازیں دے رہا تھا لا ترکزو مت بھاگو تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے رک جاؤ اور رک ہی نہیں جاؤ ورج الا ما اترف تم فی ہے و مساق کے کم لوٹو چلو واپس انہیں محلات کے اندر کہ جو تم نے سر بفلک تعمیر کیے ہوئے تھے جن کی رنگینیاں مزدور کے خون کی سرخیوں سے ایسا تھی چلو تم ان میں کہ جن میں تم ایش سامانیاں اس طرح جمع کر رکھی تھی جن میں تم ایش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے چلو ورج لوٹو چلو وہاں کاہے کو چلو وہاں کیا ہوگا وہاں جا کے لال کم تس وہاں تم سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے لیا تھا یہ کیسے حاصل کیا تھا یہ کس کے خون جگر کی آلائش کا نتیجہ ہے کہ کون سے محنت کش سے جن کے پسینے سے یہ بنیادیں بھری گئی جن کی ہڈیوں کے چونے سے یہ سیمنٹ بھرا گیا تاکہ تم سے پوچھا جائے تو سالون کالو یا ویلنا انا کننا ظالمون تباہی دیکھنے کے بعد وہ جب پوچھا جائے گا کہ کہاں سے لیا تو وہاں اعتراف پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے ظلم کیا تھا سلب و نحب سے یہ لیا تھا استحصال کیا تھا ایکسپلائٹیشن سے یہ چیزیں حاصل ہوئی تھیں یہ کہتے چلے جائیں گے لیکن جب تباہی سامنے آ جاتی ہے جب انجام تک پہنچ جاتی ہیں یہ روش تو اس وقت فما ذالت دل کا دا وہ یہ پکار کے چلے جائیں گے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا وہ یہ چیختے چلے جائیں گے اگلے الفاظ سنی عزیزہ نمان حتہ جالنا ہوں حسین خامرین تا آنکھ کے وہ بستیاں ان کی کیسے ہو جائیں گی جیسے کٹا ہوا کھیت ہو جیسے بجھا ہوا شولا ہو یہ ہے نا تو نعمتوں کا مل جانا جو ہے اس سے تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے لیکن اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے احساس سے تو انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے سرات الزینہ ان اور اب آئیے من اس نعمت کبرا کی طرف کہ جس سے اس امت مسلمہ کے افراد ایک خیر امت بنے یہ منتشر ذرے ایک چٹان بنے وہ جن کے متعلق کہا محمد الرسول اللہ وزین معاہوف بینہم وہ جن کے متعلق اعلان کیا کہ وہ قزالے کا جالنا کو امتم وسطن لتکون خدا الناس انہیں کہا گیا کہ یہ ہمارے ہماری کتاب کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ تھا کہ تم اس طرح سے ایک امت واحدہ اور امت وسطی بن گئے یاد رکھو تمہیں تاکید کی جاتی ہے کہ واطس بحبل اللہ جمیم تم تمام کے تمام خدا کے اس سہارے کو تھامے رکھو خدا کی اس کتاب کے ساتھ متمسک رہو جمیہ انفرادی طور پہ نہیں اجتماعی طور پر ایک نظام کی حیثیت سے جماعت کی حیثیت سے ایک امت واحدہ کی حیثیت سے جمیا اور آگے عزیزہ نے من ہی صرف نہیں ولا تفر فرقوں میں نہ بٹ جانا پارٹیوں میں تقسیم نہ ہو جانا ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا گرو گرو نہ ہو جانا اس لیے کہ قرآن کے بندن کا بہارو کے بندن کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے تن کے ایک جگہ مضبوطی سے بندے ہوئے رہیں حبل اسی لیے کہا اس کو اسی حبل اللہ کے تمسک کا نتیجہ تھا کہ تم ایک امت واحدہ بن گئے جو آلون بن گئے تھے یاد رکھو اس کے ساتھ متمسک رہو گے تو یہ کیفیت ہوگی جمی اجتماعی طور پر لولا تفر رکھو کہیں فرقوں میں نہ بٹ جانا اور اس کے بعد کہا کہ وز کرو نعمت اللہ علیہ خدا کی اس نعمت کو یاد کرو تم کیا نعمت اس کن تم تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے تم ہی جنہیں ہم مخاطب کر رہے ہیں کوئی پہلی نسل پہلی قوم نہیں تمہاری کافیت یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے ف اللہ فا بین تو خدا نے یہی نہیں کہ تم میں ایک زہرا قسم کی جماعتی زندگی کا اجتماعی نظام قائم کیا تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈال دی تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اس نے ایمان کا سرشتہ ایک ایسی شے ہے کہ وہ جسموں کو اکٹھا نہیں صرف کرتا وہ دلوں کو اکٹھا کرتا ہے اس نے وز کرو نعمت اللہ علیکم یہ خدا کی نعمت تھی شفا اللہ فا بینا قلوب تمہارے دلوں کے اندر اس نے باہمی تعریف پیدا کر دی باہمی جڑنے کی صلاحیت پیدا کر دی اور اس طرح فاسبہ تم بے نعمت ہی اخوانہ اور اس طرح سے اپنی نعمت کے صدقے سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور فیضان من غور فرمائیے اللہ کی نعمت کہ تم پہلے دشمن تھے ایک دوسرے تھے تمہارے دلوں کو جوڑ دی دیا اللہ کی نعمت کی اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا کہا تمہاری کیفیت کیا تھی کن تم اللہ شفا حفر منن تم تو تباہی اور بربادی کے جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے ہوئے تھے فن قزا گم منہا ہم تمہیں کھینچ کے واپس لائے وہاں سے یہ ہماری نعمت تھی اس جہنم سے تمہیں بچایا خیرہ امت بنایا امت واحدہ بنایا دنیا بھر میں آلاؤن کی تمہیں مقام عطا فرمایا یہ خدا کی نعمت تھی کیسے حاصل ہوئی تھی صرف حبل اللہ سے تمسک کے ذریعے سے قرآن کریم کے اتباع کے ذریعے سے اور وارننگ دی کہ یاد رکھو کہیں فرقوں میں نہ بٹ جانا تم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا کا یوبین اللہ آیات ہی لعلکم تحت اس طرح سے خدا اپنی آیات کو نہایت واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم نے کہا تھا نا دن اخترات المستقیم لعلکم تحت تاکہ تم صحیح رہنمائی کے اوپر چلو تاکہ تم صحیح راستے کے اوپر چلو آپ نے غور فرمایا عزیزہ نے من کہ خدا کی یہ نعمت کون سی یہی ہے وہ سب سے بڑی نعمت عزیزہ نعمان کے جس کے تابع تمام نعمتیں آ جاتی ہیں حبل اللہ سے تمسک کے ذریعے امت واحدہ عزیزہ نعمان سن رکھیے اس بات کو میں یہ باتیں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ میں جب زندگی کے آخری دور میں پہنچ رہا ہوں اس لیے ممکن ہے کہ یہ چیزیں کہنے کا پھر موقع نہ ملے تو میں یہ عرض کر دوں اسلام نام ہے امت واحدہ کا امت امت واحدہ بنتی ہے خدا کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ تمسک یہی حبل اللہ ہے اسی سے ان کی جمعیت ہوتی ہے اگر امت امت واحدہ نہیں رہی تو اس میں اسلام نہیں رہتا اگر یہ فرقوں میں بڑھ جاتی ہے ان میں تفرقہ آ جاتا ہے یہ پارٹیوں میں بڑھ جاتی ہے مختلف مملکتیں بن جاتی ہیں مختلف قومیں بن جاتی ہیں امت واحدہ نہیں رہتی تو سن رکھیے کہ اسلام نہیں آ سکتا تب جب تک یہ امت واحدہ نہ بن جائے اور امت واحدہ بننے کا صرف ذریعہ قرآن نے بتایا ہے حبل اللہ کے ساتھ تمسک قرآن کے ذریعے سے پہلے بھی یہ اسی کے ذریعے سے امت وحدہ بنی تھی اب بھی یہ اسی کے ذریعے سے امت وحدہ بن سکتی ہے کہا یاد رکھنا یہ ہے ان تمام نعمتوں کے ملنے کا بنیادی گر اجتماعی نظام امت واحدہ قرآن سے تمسک اس کے مطابق زندگی کے ہر شعبے کے اندر فیصلے لینا یہ ہے امت واحدہ کی کیفیت یہ ہے خدا کی طرف سے نعمتیں ملنے کی کہ ذرا سورہ فاتحہ کے ایک ٹکڑے کے پیچھے چلیے یا کا نا بدو اور پھر یا کا نس نہیں پھر نسرات المستقیم تو اس کے بعد ہے نا رات الزین تعالیٰ یا کا نا بدو ہم صرف تیری ہی محگومیت اختیار کیے ہوئے ہیں کہا کہ وشکرو نعمت اللہ ان کن تم ای یا ہو تابودون سولہ بٹا ایک سو چودہ تم نے کہا تھا کا نابدو ہم صرف تیری محکومیت اختیار کرتے ہیں کہا اگر تم نے یہ صرف زبان سے نہیں کہا اگر یہ حقیقت ہے کہ ای تابدون واقعی تم اس کی محکومیت اختیار کرتے ہو تو پھر اس کا محسوس ثبوت یہ ہے وشکرو نعمت اللہ جتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں انہیں ان کے اس کے بتائے ہوئے اقدار اور اصول کے مطابق صرف کرو اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم صرف اسی کی محکوم تختیار اختیار کیے ہوئے ہو تو پھر خدا کی نعمتوں کا شکریہ واجب ہو جائے گا تم کو اور شکریہ واجب اگر ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا وَإِذْ رب کم لائن شکر تم خدا نے یہ اعلان کر دیا تمہارے لیے کہ اگر تم نے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا شکریہ ادا کیا والے نہ کہیے اس کی نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے اقدار کے مطابق صرف کیا تو کیا ہوگا یہی نہیں کہ وہی نعمتیں قائم رہیں گی لزی دن کم اور زیادہ ہم بڑھاتے جائیں گے ان نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے والا ان کفر تم اتنا آزادی لشدید اور اگر تم نے ان سے کفران برتا ان کو ان طریقوں کے مطابق صرف نہ کیا تو پھر ہمارا عذاب بڑا ہی سخت ہوا کرتا ہے حضر اے کیرا دستہ سخت ہیں فطرت کی تعزیریں چودہ بٹا سات حوالہ تھا اس آیت کا اور آگے پھر آخری ایک آیت کہ جس حالت میں آج ہم ہیں آگے جب ہم چلیں گے نا غیر المغدوب علیہ ودالین تو ہم دیکھیں گے کہ بین ہی وہ کیفیت ہماری آج ہے خدا کا وہ معیار ہم تک پورا ہم اس میں آپ پورا اتر رہے ہیں مغدوب علیہ پہ مونا علیہ کے نہیں ہے کون سی نعمت ہم کو حاصل ہے خدا کی اب ان حالات میں وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے بڑی اہم چیز ہے یہ یہی تو اصل بات ہے درس تو سارے سن لیے واز بھی سارے سن لیے قرآن بھی پڑھ لیے سمجھ بھی لیا حاصل کیسے کیا جائے تو اس کے لیے اس نے بتا دیا کہ یاد رکھو زالے کا بے ان اللہ لم یقو مغیر نعمتن ان اللہ قومین حتہ یوغ رو بے ان و ان اللہ سمی علیم تیرہ بٹا گیارہ اور آٹھ بٹا ترپن بڑی اہم آئے تھا بنیادی یاد رکھو خدا کسی قوم سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کو نہیں چھینتا کا وقت ہے کہ وہ قوم خود اپنے اندر ایسی تبدیلی نہیں پیدا کر دیتی انسان کے اندر داخلی نفسیاتی تبدیلی کا مظہر ہوتا ہے خارجی دنیا کا انقلاب اور تبدیلی لہذا اگر تم موجودہ حالت میں جبکہ وہ نعمتیں تم سے چھن چکی ہیں انہیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا کرو اور نفسیاتی تبدیلی کے معنی کیا ہیں پہلے یہ سمجھو کہ خدا کی اقدار و اصول و احکام کون سے ہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کرو پھر انہیں دل کی گہرائیوں میں اتارو دل کی گہرائیوں میں اتارنے کے معنی کیا ہیں آپ پہلے کسی کتاب سے پڑھ کے حکیم سے پوچھ کے لوگوں سے سن کے یہ معلوم کر دیتے کہ سنکھیا ہلاکت آفرین ہے اس مہلک ہے اس سے انسان مر جاتا ہے یہ ذہنی طور پہ آپ نے سمجھا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے دل کی گہرائی میں اسے لے جاتے ہیں کہ اگر میں نے سنکھیا کھا لیا تو میری ہلاکت ہو جائے گی اس سے آپ کے اندر یہ ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے سنکھیا نہیں کھانا چاہیے تو صرف یہ خوراک قرآن کے پیغامات اور اس کے اقدار اور اس کی واضحوں کو سننا اور ذہنی طور پہ کہنا کہ سبحان اللہ کیا بات ہے صاحب کیونکہ یہ قرآن کی یا یہ کہہ دیجیے صاحب برویز صاحب کی کہ کس طرح سے قرآن کے حقائق کو یہ سمجھاتے ہیں ذہنی طور پہ تو آپ اس سے مطمئن اور خوش ہو جائیں گے لیکن یہ دل کے اندر اترنے والی بات نہیں ہوگی دل کے اندر اترنے والی بات اس وقت ہوگی جب آپ کے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو کہ اگر میں نے اپنے ہی جذبات کے ماتحت زندگی بسر کی تو میں تباہ ہو جاؤں گا اور اگر میں اس تباہی سے بچنا چاہتا ہوں تو اس کی ایک ہی شرط ہے ایک ہی ذریعہ ہے کہ میں خدا کے اقدار کے مطابق اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دوں یہ تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر خدا کی چھینی ہوئی نعمتیں واپس مل سکیں گی قوم کے اندر یہ تبدیلی پیدا کرنا جو ہے عزیزہ نے من میں نے اپنی زندگی کا یہی مشن قرار دیا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ یو محم الکتاب الحکمہ اور کتاب کی قرآن کریم کی ریشنلی علاوہ جل بصیرت تعلیم دیتا تھا ان کو حکمت کی باتوں کی قرآن کی تعلیم دیتا تھا اور اس کے بعد ان کی ذات کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا تھا جس سے اس میں نشو و نما پیدا ہو جاتی تھی یہی طریقہ ہے آج بھی عزیزہ نمان قرآن کی اقدار کی تعلیم اور تعلیم اس انداز سے کہ انسان دل کی گہرائیوں میں محسوس کرنے لگ جائے کہ واقعی اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے مجھے زندگی مل سکتی ہے اس کے خلاف ورزی اگر میں نے کی تو پھر مجھے میری تباہی یقینی ہے تو عزیزہ نعمان ان تفصیلات سے آپ سن لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ دن سرات المستقیم اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سرات الزینہ سرأۃ علیہم کہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا تھا تو قرآن کس طرح تفصیل بتاتا ہے کہ انعامات ہمارے ہیں کیا جن قوموں کو یہ ملتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے جن سے چھن جاتی ہے جن سے چھن جاتی ہے پھر اس کے لیے اگلے الفاظ جو ہیں قرآن کے اگلی آہد جو ہے قرآن کی اس کا انتظار کیجیے غیر المغدوب علیہم ولدین اور اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے ربنا منا ان کا انت سمیع العلیم والسلام علیکم حضیط الحمد